چلیے جی الحمد للہ الحمد للہ وقفا وسلاۃ علی سید الرسول الانبیاء اما المبیا جی ٹھیک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ میں نے دیکھا آئی آئی تھی تھی مطلب گزر گئی چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اما التانیس بالتائف شرطه ان يكون علما كطلحة وكذلك المعنوی اچھا ثم المعنوی ان كان ثلاثيا ساکن الاوسط غیر اعجمی يجوز صرفه وتركه لأجل الخفت ووجود السببين كهند وإلا يجب اللہ یا بابا صفارا و ماہا وجوہ اللہ کبھی اسباب منصف میں سے عادل اور وصف کو بیان کیا اب نمبر تین کو بیان کر رہے ہیں تانیس ٹھیک ہے اسباب منع صرف میں سے اپنا سسٹم چیک کیجیے امت تانیس بتائی فشرت عالمن کا تو الحاطہ یاد رکھیے تانیس تانیس کی اولن دو صورتیں ہیں ٹھیک ہے اولن تانی سے لفظی اور تانی سے مانوی تالی سے لفظی اور تانیس معنوی تانیس لفظی جو ہے پھر اس کی دو صورتیں ہیں تانیس جس کے آخر میں تا ہو ٹھیک ہے تا ایک تو تا جو ہے وہ گول تا یعنی تا متحرکہ ٹھیک ہے جو اسم کے آخر میں ہو زائد ہو اس کا ماقبل مفتوح ہو حالت وقف میں جو ہا بن جاتی ہو ٹھیک ہے اور ایک ہے تائے ساکن جو کہ فیل کے ساتھ خاص ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں ذرا بد ٹھیک ہے یا دوسرے زرختہ زرختی وہ بھی تائے ہیں ایک تائے ساکن ہے جو فیل کے ساتھ خاص ہے اور ایک دوسری تائے متحرکہ جو مخاطب اور متکلم کی ہوتی ہے لیکن وہ گول تا نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور عارضی بھی نہیں ہوتی وہ تو فیل کی علامات میں سے ہوتی ہیں تو ایک ہے یہ گول تا جو حالت وقف میں ہا بن جاتی ہے اور اس کی رشاط یہ بھی ہوتی ہے اسم کے آخر میں ہوتی ہے تو تانیس کے اولن دو صورتیں ہیں تانیس لفظی تانیس مانوی جو تانیس لفظی ہے اس کی یعنی ایک تو یہ تا, تا اس کے آخر میں جو تا تانیس ہوگی تا اگر وہ ساکن ہے تو وہ تو فیل کے ساتھ خاص ہے اور باقی بچی جو تا تا متحرکہ جو اسم کے آخر میں ہوتی ہے گول تا جس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے تو جو حالت وقف میں ہاں بن جاتی ہے یہ تا تا تانیس یہ جو لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے تانیس بتا اب یہ اسباب منصرف میں سے یعنی غیر منصرف کے جو اسباب ہیں اس کے لیے اچھا اس کے لیے شرط یہ ہے تائے تالیس کے لیے گول تا کے لیے کہ وہ کیا ہو عالم ہو عالم ہونا شرط ہے اگر عالم ہے تو تب جا کر یہ غیر منصرف کے اسباب میں سے بن جائے گا یعنی اسباب منصرف کے مؤثر ہونے کے لیے اس کے لیے عالمیت ضروری ہے وجہ عالمیت کیوں ضروری ہے دیکھیں یہ جو گول تا ہوتی ہے یہ صرف اور صرف مذکر اور منس کو کیا ہے ان دو کے درمیان فرق کرنے کے لیے آتی ہے اور یہ محل زوال میں ہوتی ہے یعنی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے کبھی آپ اس کو مذکر کے لیے استعمال کریں گے کبھی آپ لفظ کو تانیس کے لیے استعمال کریں گے اگر تانیس کے لیے استعمال کریں گے تو آپ گول تا لے آئیں گے نہیں تو آپ اس کو ختم کر دیں گے محل زوال میں ہوتی ہے یعنی زائل ہونے کی جگہ پر ہوتی ہے لیکن جب اس کے لیے شرط قرار دے دی کہ عالم ہو ٹھیک ہے گولتا ہو لیکن عالم میں ہو عالم ہونا اس کے لیے شرط شرط جب قرار دے دیا یہ اس لیے کہ عالم کے اندر جا کر پھر کیا ہے زوال محل زوال باقی نہیں رہتا اس لیے کہ عالم کا ہر ہر لفظ اس کا خاص اور لازم ہوتا ہے اس میں سے پھر کیا ہے حضفیت وغیرہ نہیں ہوتی زینب ہے ٹھیک ہے فاطمہ ہے اب اس کے آخر سے آپ یعنی جب نام پڑ جائیں گے تو پھر آپ جو ہے وہ کیا ہے کسی لفظ کو کسی لفظ کی کمی زیادتی اس میں نہیں کر سکتے تو ویسے کہتے ہیں کہ یہ تو محل زوال میں ہے لیکن جب یہ عالم میں آ جائے گی یہ عالم بن جائے گا عالم کے آخر میں ہوگی نام کے آخر میں ہوگی تو اس وقت جو ہے پھر کیا ہے محل زوال میں باقی نہیں رہے گی اس لیے شرط قرار دے دیا کہ تائے تانیس جو گول تا ہے اسم کے آخر میں ہو اس اسم یعنی اسم کے آخر میں ہو تو اس وقت یہ اسم غیر منصرف بنے گا جب وہ کیا ہو عالم ہو پھر یہ عام ہے چاہے مذکر میں ہو یا مانس میں ہو مذکر میں ہو جیسے تل ہاتھوں اب تل ہاتھوں میں جو تا ہے یہ تائے تانیس ہے یعنی گول تا ہے اللہ مذکر کے لیے استعمال ہے تائے تانیس لفظی ہے یہ تائے تانیس لفظی ٹھیک تلحتوں کے اندر اور اسی طرح فاطمتو فاطمتو کے آخر میں جو تا ہے یہ بھی کیا ہے عالم ہے اور تا تانیس ہے لیکن ہے کس کے لیے تانیس کے لیے تو یہ دونوں اسباب منصرف میں سے غیر منصرف ہیں تو اتنی بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ تانیس کی دو صورتیں ہیں ایک تانیس لفظی ایک تانیس مانوی تانیس لفظی تانیس ہم نے جو ذکر کیا تانی سے لفظی غیر منصرف کے اسباب میں سے ہونے کے لیے اس کے لیے لازم ہوگا تانی سے لفظی کے لیے کہ وہ کیا ہو عالم ہو کیا ہو عالم ہو اگر عالم نہیں ہے تو پھر اسباب منا صرف میں سے وہ تانیس نہیں بنے گی ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ جو تا ہوتی ہے یہ محل زوال میں ہوتی ہے اگر جب تک یہ عالم نہیں بنے گا تو اس کے لیے محل زوال باقی رہے گا اس لیے کہ وہ کبھی بھی ظاہر ہو سکتا ہے پھر اس کو ہم اسباب منا صرف میں سے کیسے قرار دیں تو لہٰذا علم بننے کی صورت میں یہ محل زوال سے نکلے گا تو جب یہ اس طرح نکلے گی تو تب جا کر کیا ہوگا یہ اسباب مانا میں سے بن سکے گی یہ تو بات تھی تانی سے لفظی کی تانی سے مانوی تانی سے مانوی وہ ہے کہ جس میں لفظوں میں کہیں پر بھی کوئی تانیس کی علامت نہ ہو نہ ہی اس کے آخر میں گولتا ہو نہ الف مقصورہ ہو نہ الف ممدودہ ہو بلکہ کیا ہو تانی سے مانوی ہو ٹھیک ہے مقدر ہو تانی علامت تو وہ اسباب منصرف میں سے یعنی غیر منصرف ہونے کے لیے یعنی اس غیر منصرف کس میں پھر دو صورتیں آ جائیں گی ایک وجوبی اور ایک جوازی ایک وجوبی اور ایک جوازی یعنی بعض صورتوں میں تانی سے مانوی کے اندر غیر منصرف کو ہونا لازم ہوتا ہے واجب ہوتا ہے یعنی اس پر کثرہ اور تنوین نہیں آ سکتے کبھی بھی آپ نہیں پڑھ سکتے اور ایک جوازی ہے کہ آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں نہ چاہیں تو نہ پڑھیں مرضی آپ کی آپ کو اختیار ہے اب جو وجوبی صورتیں ہیں تانی سے مانوی کے اندر کہ جو کیا کرتی ہیں یعنی ہر حال میں اس کو غیر منصرف پڑھنا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ تانیس مانوی کے اندر بھی عالم ہونا شرط ہے وجہ وہی ہے ٹھیک ہے اب جو تانیس مانوی کے لیے غیر منصرف ہونے کو واجب کرنے کے لیے اس کی جو شرطیں ہیں وہ کیا ہیں تین ہیں نمبر ایک وہ لفظ وہ کلمہ وہ کیا ہو حجمی ہو کیا ہو آجمی یعنی عربی نہ ہو وہ کلمہ عجمی ہو عجمی نمبر ایک نمبر دو تین الفاظ سے زائد ہو یعنی تین الفاظ اس کلمے کے اندر اس عالم کے اندر تین لفظ نہ ہوں بلکہ کیا ہوں تین سے زیادہ ہو ٹھیک ہے نا اور نمبر تین یہ ہے کہ تین حرفی ہو تین حرفی ہو لیکن اس کو جو درمیان والا حرف ہے وہ کیا ہو متحرک ہو کیا ہو متحرک ہو تو ان صورتوں میں کیا ہے اس کو غیر منصرف پڑھنا واجب ہوگا تانی سے کے غیر منصرف ہونے میں غیر منصرف میں اثر انداز ہونے کے لیے تین شرطیں ہیں نمبر ایک وہ کلمہ وہ تانی سے مانوی والا کلمہ کیا ہو عجمی لفظ ہو عربی نہ ہو نمبر دو تین حرف سے زاہد ہو چار حرفی ہو پانچ حرفی ہو جیسے زینب ہے زینب کے اندر کتنے حروف پائے جاتے ہیں چار تین سے زائد ہے زا یا نون با زینب ٹھیک ہے تو تین حرف سے زائد ہو دو شرطیں ہوگی تیسری شرط یہ کہ تین حرفی ہی ہو یعنی تین حرفوں والا ہو لیکن درمیان والا حرف نہ پہلے والا نہ آخر والا بلکہ درمیان والا تین حرف ہے نا تو درمیان والا حرف کیا ہو متحرک ہو ساکن نہ ہو تو ان تین صورتوں میں اس کو غیر منصرف پڑھنا واجب ہے ایک صورت ایسی ہے کہ جس میں کیا ہے غیر منصرف پڑھنا جائز ہے وہ صورت یہ ہے کہ تین حرفی ہو لیکن درمیان والا حرف کیا ہو ساکن ہو تین حرفی ہو درمیان والا حرف ساکن ہو اور وہ کلمہ جو ہے وہ غیر آجمی ہو یعنی عربی ہو تو اس صورت میں غیر منصرف بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں دو صورتیں اس میں آپ کے لیے کیا ہیں جائز ہیں اب آئیں آپ ذرا کتاب کی طرف سمجھاؤں گا انشاءاللہ اگر سمجھ نہیں آئی تو تھوڑا سا مشکل ہوگا آپ کے لیے ٹف ہوگا لیکن دیکھیں کتاب میں دیکھتے ہیں دوبارہ سے بتاؤں گا انشاءاللہ شاء پریشان نہیں ہونا بتا تانیس بتا تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی کیا ہے دو صورتیں ایک تو تا جو جو ہے وہ ساکنہ کہ فیل کی علامت ہے اور ایک تا متحرکہ ہے جو کہ اسم کے آخر میں آتی ہے اور حالت وقف میں ہا بن جاتی ہے جیسے تل ہاتو تو تل ہا فاطمہ تو فاطمہ ٹھیک ہے نا ما ادا تو ما جی تو فشر تو تانیس کے یعنی جو گول تا ہے تا لفظی جو ہے اس کی شرط یہ ہے غیر منصرف ہونے کے لیے یعنی اسباب منصرف میں مؤثر ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ کہ یہ تانیس بھی ہو لیکن ساتھ ساتھ عالم بھی ہو کا طلحہ تھا جیسے تلحا ہے ٹھیک ہے نا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیا ہو چاہے وہ مذکر کے لیے استعمال ہو یا مونس کے لیے استعمال ہو لیکن اس کے آخر میں کیا ہو گولتا ہو کتال ہاتھا یہ تو شرط لگا دی کس کے لیے تانی سے لفظی کے لیے وہ کزا مانوی اسی طرح مانوی بھی یعنی تانی سے مانوی کے لیے بھی شرط ہے کہ وہ کیا ہو عالم ہو کیا ہو عالم ہو اچھا سم مانوی اب جو مانوی ہے آگے میں نے آپ کو مانوی کی صورتیں بتائی ہیں کہ مانوی کے یعنی ایک یہ ہے کہ مانوی تانی سے مانوی ہو ساتھ ساتھ عالم بھی ہو تو کس صورت میں اسباب صرف یعنی غیر منصرف پڑھنا واجب ہوگا اس کو اور کس صورت میں غیر منصرف پڑھنا واجب نہیں ہے تو اس کی دو صورتیں تم المانوی ہو ان کانا سلاسین ساکن الاوساتی اگر سلاسین تین حرفی ہو یعنی ایک تین اس میں حرف ہو ان کانا سلاسین تین حرف والا ہو وہ تو ساکن ال اور تین حرفوں میں سے جو درمیان والا حرف ہو وہ ساکن ہو غیر عدمی اور غیر آجمی ہو غیر اجمی کا مطلب کیا ہو عربی لفظ ہو عربی لفظ ہو تین حرفی ہو اور درمیان والا حرف کیا ہو ساکن ہو تو یجوز صرف ہو و ترک ہو تو اس کا کیا ہے منصرف پڑھنا بھی جائز ہے اور غیر منصرف بھی ٹھیک ہے نا یجوز صرف ہو و ترک ہو اس کا منصرف بھی پڑھنا جائز ہے اور اس کا غیر منصرف پڑھنا بھی جائز ہے اچھا جی اجن الخفتی با وجود سبب اب جو ہے وہ غیر منصرف کیوں پڑھنا جائز ہے اور منصرف کیوں پڑھنا جائز ہے دیکھو کہتے ہیں منصرف پڑھنا اس لیے جائز ہے کہ ہم الفاظ کو غیر منصرف وہاں پر جو ہے مثلا ہم کثرہ کی صورت میں اس کو فتح تب دیتے ہیں کہ وہاں پر کثرہ پڑھنا ذرا ثقیل ہوتا ہے جیسے جا انی عمر تو ہمارا مرر تو بھی عمری بھی ہماری پڑھنا ذرا مشکل ہے کہتے ہیں ثقیل ہے ثقیل کی وجہ سے لیکن یہاں پر جو ہے کہتے ہیں ثقل پھر نہیں رہتا ٹھیک ہے اس میں ہر تخفف آ جاتا ہے خفت آ جاتی ہے ٹھیک ہے نا سٹل نہیں رہتا مشکل نہیں ہوتا بلکہ آسان ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو کیا ہے منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں اور وجود اور غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ دو سبب جاتے ہیں ایک تو تانی سے تانی سے مانوی ٹھیک ہے نا نافا ٹھیک ہے الخفت اس کا مطلب ہے کہ آسانی کی وجہ سے ٹھیک ہے ہلکے پن کی وجہ سے ثقیل ایک ہوتا ہے ثقیل یعنی مشکل ہونا اور ثقیل کے مقابلے میں آتا ہے خفیف ہلکا ہونا ٹھیک ہے اب اس میں ثقل نہیں ہے مشکل نہیں ہے اس کا پڑھنا آسان ہے بہ سبب نے اور غیر منصرف اس کو پڑھ سکتے ہیں اس لیے کہ اس میں دو سبب پائے جاتے ہیں ایک تانیس والا اور ایک عالم والا اچھا اللہ یجب من مگر نہ مطلب تین حرفی نہ ہو یا کیا ہو اجنی ہو یا درمیان والا حرف کیا ہو ساکن نہ ہو اس کے برخلاف و اللہ تو یجب من کیا ہے غیر منصرف ہونا ضروری ہو جائے گا و واجب ہو جائے گا من ہو یعنی غیر منصرف ہونا من اصرف اسی سے ہے من ہو یعنی حرکت کو روکنے حرکت کو روکنا لازم ہو جائے گا کثر اور تنوین کو کر زینبا جیسے زینب سکارا ماہا اور جورا زینت کو دیکھیں آپ زینت کے اندر چار حرف ہیں ہم نے شرط لگائی تھی نا کہ تین حرفی ہو جبکہ یہ کیا ہے چار حرفی ہے ٹھیک تو چار حرف سے زائد ہو نمبر ایک وہ سکارا تین حرفی ہو لیکن درمیان والا حرف ساکن ہو کہا تھا تو تب کیا ہے جوازی صورت ہے لیکن جہاں درمیان والا کیا ہے متحرک ہے ساکارا تین حرفی ہے لیکن درمیان والا کیا ہے متحرک ہے لہذا اس صورت میں بھی کیا ہوگا واجب ہوگا اس کے اندر بھی ایک دو سقر کس کو بولتے ہیں جہنم کا نام ہے ٹھیک ہے جہنم کے اندر ایک وادی ہے سقر اس کا نام سقرا جہنم کا نام ہے تازہ عالم بھی ہے اور ساتھ ساتھ تانیس بھی ہے وہ ماہ ماہ اور جورا دو شہروں کے نام ہیں اور دونوں آجمی ہیں عرب عربی لفظ نہیں ہے ماہا بھی نہیں ہے اور جورا یہ بھی کیا ہے عربی الفاظ نہیں ہے بلکہ آجمی ہیں تو یہ کیا ہیں تین حرفی ہی ہیں لیکن درمیان والا حرف ساکن بھی ہے لیکن پھر بھی کیا ہے یہ غیر منصرف ہے وجہ اس لیے کہ یہ کیا ہے عربی الفاظ نہیں ہے بلکہ کیا ہے اجمی ہے اس لیے یہ کیا گے غیر منصرف کے لائیں گے سنیے تانیس تانیس کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک لفظی نمبر دو مانوی تانیس لفظی جو اسباب منع صرف میں سے ایک سبب بن سکتا ہے تو اسی صورت میں تانیس لفظی بن سکتی ہے جب کیا ہو وہ عالم ہو جب کیا ہو وہ عالم ہو ٹھیک ہے نا اگر عالم نہیں ہے تو وہ تانیس لفظی اسباب منع صرف میں سے کوئی سبب نہیں بن سکتا جیسے تل ہاتھوں اب یہ تل ہاتھوں کے اندر تانیس بھی ہے لیکن عالم بھی ہے ساتھ ساتھ تو اس لیے یہ کیا اسباب منع صرف میں سے ایک سبب بن جائے گا ٹھیک یہ تو ہوگی تانی سے لفظی بات ختم دوسری ہے تانی سے مانوی ٹھیک تانی سے مانوی تانی سے مانوی وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر کیا ہے لفظوں میں بھی علامت تانیس کی نہ پائی جاتی ہو نہ علی مقصورہ ہو نہ علی ممدودہ ہو نہ متحرکہ ہو تو تانی سے مانوی کے اندر بھی یہ با یہ شرط لازم ہے کہ وہ عالم ہو ورنہ وہ بھی کیا ہے اسباب منصف میں سے کوئی سبب نہیں بنے گا تو عالم ہونا اس کے لیے بھی شرط ہے تانی سے مانوی کے لیے اب جب تانی سے مانوی بھی ہو عالم بھی ہو تو کیا ہر تانی سے مانوی جو عالم ہو وہ غیر منصرف اس کو پڑھنا لازم ہوگا کہتے ہیں نہیں تھوڑا سا فرق ہے تانی سے مانوی ہو عالم ہو اور اس کے ساتھ ساتھ تین شرطیں ہیں اگر وہ تینوں شرط تینوں شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی ساتھ میں پائی جائے تو پھر کیا ہوگا غیر منصرف پڑھنا واجب ہوگا وہ تین شرطیں کون سی ہیں نمبر ایک تین حرف سے زائد ہو تو غیر مستانی سے مانوی ہو عالم ہو اور تین حرف سے زائد ہو تو غیر منصرف پڑھنا واجب ہوگا جیسے زینب دیکھو تین حرف سے زائد بھی ہے چار حرف پائے جاتے ہیں عالم بھی ہے جی ٹھیک ہے تانی سے مانوی بھی ہے کہ عورت کا نام ہے لہٰذا یہ کیا کہلائے گا غیر منصرف کہلائے گا اسی طرح ستارہ اور سکارا اب دوسری شرط یہ ہے کہ تین حرفی ہو لیکن تین حرفوں میں سے پھر درمیان والا جو حرف ہے وہ متحرک ہو ساکن نہ ہو لہذا سقارہ جو ہے وہ تین حرفی ہے لیکن درمیان والا حرف کیا ہے ساکن نہیں ہے بلکہ متحرک ہے لہذا اس کو بھی کیا غیر منصرف پڑھنا واجب ہوگا نمبر تین تیسری شرط کہ تین حرفی ہو لیکن کیا ہو درمیان والا ساکن بھی ہو لیکن وہ کیا ہو عربی لفظ نہ ہو بلکہ کیا ہو اجمی ہو تو بھی کیا ہے اس کا غیر منصرف پڑھنا واجب ہوگا جیسے ماہا اور جورا دونوں لفظ دو شہروں کے نام ہیں غیر عربی ہیں یعنی الفاظ ہیں لہذا اس صورت میں بھی یہ کیا ہے تانیس تانیس مانوی ہو کر غیر منصرف کا سبب بن کر غیر منصرف پڑھنا اس کو کیا ہوگا واجب ہوگا ایک صورت جواز والی وہی ہے کہ تین حرفی ہو درمیان والا حرف کیا ہو ساکن ہو اور عربی لفظ ہو غیر عربی نہ ہو جیسے کیا ہے ہند اب ہند ہند یہ کیا ہے تین حرفی بھی ہے درمیان والا حرف ساکن بھی ہے لیکن عربی لفظ ہے درمیان والا حرف بھی ساکن ہے پھر کیا ہے اس کو منصرف بھی پڑھنا جائز ہے غیر منصرف بھی پڑھنا جائز ہے منصرف پڑھنا تو اس لیے جائز ہے کہ اب اس کے اندر چاہے خفت آ گئی ہے ہلکا پن آ گیا شکل نہیں رہا مشکل نہیں رہا اب اس کا کثرہ پڑھنا لہٰذا وہی پڑھ سکتے ہیں غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں اس لیے کہ اسباب منصرف میں سے دو سبب پائے جاتے ہیں آئی بات سمجھ پھر ایک نظر کتاب میں دیکھ لیں انشاءاللہ پھر بھی اگر سمجھ نہیں آئی تو پھر بھی پڑھوں گا اما تانیس بتا تانیس بتا ہے فشرت ہو اس کی شرط یہ ہے کہ یقون یہ کہ وہ عالم ہو تانیس ہے اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ وہ عالم ہو جسے طلحہ مانوی جو ہے اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ وہ عالم ہو و کزال کا مطلب یہی ہے کہ اسی طرح اس کی بھی شرط ہے مطلب کیا شرط ہے عالم ہونا سم المانوی پھر کہتے ہیں مانوی امکان سلاسی ساکن الاوسط اگر تین حرفی ہو سلاسی تین حرفی ہو ساکن الاوسط درمیان والا حرف ساکن ہو غیر آجمی غیر اجمی لفظ ہو مطلب کیا ہے غیر اجمی اجم ہوتا تو غیر اجمی کیا ہوگا عربی ہوگا ٹھیک ہے نا غیر آجمی تو غیر اجمی لفظ یعنی عربی لفظ تو یہ جو صرف ہو و ترک ہو تو اس کا کیا ہے غیر منصرف پڑھنا بھی جائز ہے اور منصرف پڑھنا بھی جائز ہے لہٰذ خفت غیر اس کو منصرف پڑھنا تو کس لیے جائز ہے لہٰذ خفت میں ہلکا پن ہونے کی وجہ سے وجود سببین اور غیر منصرف پڑھنے کے جائزہ کے پائے جاتے ہیں کہ ہند جیسے ہندن اب یہ نام ہے ہندن آپ اس کو کیا پڑھ سکتے ہیں غیر منصرف ہی پڑھ سکتے ہیں منصرف ہی پڑھ سکتے ہیں منصرف تو اس لیے کہ اس کے اندر کیا ہے اب منصرف اس لیے کہ اب اس میں کوئی شکل نہیں رہا لہٰذا آپ اس کو منصرف ہی یعنی تینوں حرکتیں پڑھ سکتے ہیں مشکل نہیں ہے کثرہ پڑھنا ہندن ہندی اور غیر منصرف پڑھ سکتے ہیں کہ دو پائے جاتے ہیں کہانی سے مانگی عورت کا نام ہوتا ہے اور ایک یہ کہ عالم وہی رحو وغیرہ اگر یہ بات نہ ہو یعنی تین حرفی تین حرف سے زائد ہو یا درمیان والا حرف ساکن نہ ہو یا غیر آدمی یعنی عربی لفظ نہ ہو بلکہ غیر عربی لفظ ہو تو پھر کیا ہوگا من رو اس کا کیا ہے ہاں بالکل ہندا اور ہندون دونوں پڑھ سکتے ہیں جی بالکل صحیح تو اللہ جب من پھر کیا اس کا غیر منصرف پڑھنا واجب ہو جائے گا کل زینبا جیسے زینب سقر ماہا اور جورا اب یہ تینوں مثالیں بھی ہیں لیکن ہر ایک کے پیچھے پوری تقریر ہے زینب اس کے اندر کیا ہے تین حرف نہیں ہے چار حرف ہیں اس لیے اس کا پڑھنا غیر منصرف پڑھنا واجب ہے سقارا اب یہ تین حرف ہیں لیکن پھر بھی غیر منصرف پڑھنا واجب ہوگا جائز نہیں کیوں اس لیے کہ درمیان والا حرف کیا ساکن نہیں ہے بلکہ متحرک ہے قاف وماہا اور جورا یہ دو الفاظ ہیں تین حرفی بھی ہیں درمیان والا حرف ساکن بھی ہے لیکن پھر بھی کیا ہے جائز نہیں ہے غیر منصرف پڑھنا بلکہ واجب ہے کیوں اس لیے کہ یہ کیا ہے عربی لفظ نہیں ہے بلکہ عجمی لفظ ہیں ایک مرتبہ عبارت کو امت تانی سبتا وكذلك ثم ان كان ثلاثيا ساكن الاوسط اگر آپ کی کتاب میں اوسطا لکھا ہو تو غلط لکھا ہوا غیر يجوز صرفه وتركه لاجل الخفه ووجود السببين كهند اللہ تبارک و صحت والی عافیت والی ایمان والی سب کو لمبی زندگیاں میں آپ تمام کے حامی بھی ہوں ناصر بھی ہوں آخر دعوانا الحمد للہ العالمین دیکھیے گا یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا سمجھیے گا پھر بھی بات سمجھ نہ آئے ہم انشاءاللہ حاضر ہیں آپ کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ